کا کوئی خاکہ اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہماری بہتری نہ کرتی اور جب زندگی کے ہر شعبوں میں مذہب کی رہبری اور رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد اسی لیے کیا یہ دنیا باقی اس وقت تک رہے گی جب تک انسان رہے گا یہ دنیا بنائی ہی گئی ہے انسانوں کے لیے انسان اس دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں بنایا گیا ہے اگر وہ بنا لیتا ہے کی اپنی حماقت ہے اور وہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے بنانے والے نے کار کار بنائی میں بیٹھ کر آدمی منزل تک آسانی سے سفر کرے آپ نے ریلوے کا ٹکٹ لیا مدراس جانے کا بامبئی جانے کا دلی جانے کا تو آپ کو یہ حق دیا گیا کہ آپ اپنی ریزرویشن کی سیٹ پر بیٹھ کر آسانی کے ساتھ اپنی منزل پر جائیں یہ دستور ہے لیکن ایک آدمی کار خرید کر پیٹرول ڈالے بغیر اور اس کی مرمت کیے بغیر اس کو تھکا دے کر چلاتا ہے تو کہیں گے لوگ اس کو تو دیوانوں کی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے پاگل ہے کار سواری کے لیے ہے کار چھکا دے کر اس کو سوار کرنے کے لیے نہیں ہے ٹکٹ اپنی بوگی میں سیٹ میں بیٹھ کر سفر کرنے کے لیے ہے لیکن ایک آدمی جا کر ریل کی بوگی کو چھکا دے رہا ہے اپنی طاقت کا جوہر دکھا رہا ہے تو یہ طاقت نہیں اس کی بے وقوفی اور اس کی حماقت ہے ان دنیا پوری مت ساری دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے فکر مت کرو تم پتھر کی پوجا کرو ماربل کی پوجا کرو سکوں کی پوجا کرو ہزار اور پانچ سو کے نوٹ کی چاہت کرو عورتیں سونے اور چاندی کو سینے سے لگا کر رکھیں یہ ان کا دماغ خراب ہے یہ سارے ہمارے غلام ہیں یہ زمین یا آسمان یہ چاند یہ سورج انسان رہے گا تو رہیں گے جس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے انسانوں کو ختم کرنے کا تو ان میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اس لیے کہ جس مقصد کے لیے چاند کو بنایا گیا سورج کو بنایا گیا زمین کو بونا بنایا گیا آسمان کو عرض بنایا گیا سایہ بنایا گیا اب وہ ہے ہی نہیں مکین نہیں تو مکان کیا کریں گے ادھر شمس ادھر سنا ضرورت نہیں سب کو و کر دیا جائے گا اس دنیا میں انسانوں کے وجود اور کو باقی رکھنے کے کئی طریقے ایک طریقہ امریکہ کا تھا یو ایس اے کا تھا کہ جس مرد کو جو عورت ملے لڑکی ملے اسے اپنی حوث کا نشانہ بنائے جس لڑکی کو جو مرد پسند آئے وہ اس کے پہلو میں آرام کرے اپنی خواہشات کی تسکین کرے ایک طریقہ تو ایک تھا اور ایک طریقہ بنانے والے نے آسمانی طریقہ دیا اور وہ طریقہ اسلامی طریقہ نکاح کا طریقہ ہے اور شریعت مظاہرہ کا یہ چیلنج ہے مثل النکاح اس دنیا کے وجود کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے انسانوں کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے جو سسٹم اور جو طریقہ بنایا ہے نکاح کا اللہ کے حبیب پاک آحا ہے تو عالم جناب محمد اور رسول میاں بیوی میں ایسی محبت ہوگی ایسی محبت ہوگی کہ یہ محبت دنیا کے کسی اور جوڑے میں میل فیمیل میں آشف معشوق میں شیری فرحاد میں آپ کو نہیں ملے گی آپ اگر کوئی کہے کافی لوگ اسلامی طریقے سے نکاح نہیں کرتے وہ آپ کے گرد چکر لگاتے ہیں منتر پڑھتے ہیں کیا ان میں محبت نہیں ہوتی حدیث تو جھوٹی نہیں ہے حدیث نے کہا کہ لڑکا علی متحاب پینا مسلم نکاح میری نکاح کی سنت کے مطابق جس نے نکاح کیا اور ان میں جو محبت اور مبت اور خصیت اور آپس کا جو تعلق ہے یہ تعلق یہ مبت یہ محبت دنیا میں آ نہیں سکتی آ نہیں سکتی یہ اگر نظر آ رہا ہے کہ کوئی کافر کوئی مشرق کوئی یہودی اپنی دلہن کو لے کر جا رہا ہے پیار کر رہا ہے محبت کر رہا ہے ہمارا جو کلمہ ہے کیا ہے اشحد اللہ الہ الا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ سچے نبی ہیں ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہم نے نبی کو دیکھا نہیں گواہی کس کو کہتے ہیں جو چیز آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے اس کی گواہی دی جاتی ہے تو علماء نے جواب یہ دیا جب اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ میں سچا نبی ہوں اور اللہ ایک ہے تو ہم نے اللہ سے کہا اے اللہ تیرا فرمان اور تیرے نبی کا فرمان ہمارے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ سخت یقین کرتا ہے آنکھ خطا کر سکتی ہے آنکھ دھوکہ دے سکتی ہے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا آقا نے فرمایا لن سارا دل متحاف نکاح میری سنت کے مطابق اگر کوئی جوڑا نکاح کرے گا اللہ وہ اس کے اندر محبت پیدا کریں گے مبت پیدا کریں گے اللہ اس کے اندر وہ جذبات پیدا کریں گے جنت کے مزے اسے دنیا میں ملنے لگیں گے آج لوگوں نے محبت کا معیار غلط بنا لیا بلا شوہر کی بیوی کو خوش رکھا ہے کیسے ستر ستر جوڑیاں چپل کی دلا رہا ہے اور الماریاں بھر بھر کر جو ہے کپڑے دلا رہا ہے عید میں نماز سے پہلے ایک جوڑا نماز کے بعد ایک جوڑا کھانا کھانے سے پہلے ایک جوڑا کھانا کھانے کے بعد ایک جوڑا مہمان بن کر کسی کے شادی میں جائیں شکرانے میں ایک جوڑا ہلدی میں ایک جوڑا نکاح میں ایک جوڑا رخصتی میں ایک جوڑا اور اتنے کلو سونا اور لٹو بنا ہوا ہے یہ لوگوں نے معیار بنایا اور آقا کی حیات طیبہ کی حالت یہ تھی کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر بہادر اور ہمالیہ کے پہاڑ سے طاقتور دل رکھنے والا آقا کے زر اقدس پر حاضری دی سارو قطار رونے لگے یہ ہمالیہ کا پہاڑ پگھل گیا فرمانے لگے آقا یہ قیصر و کسرا کے بادشاہوں کی حالت ہم نے سنی ان کے محلوں کی کیفیت ہم نے دیکھی آقا آپ کے جسم ادھر پر ڈانٹ کے نشانات بوریت کے نشانات پڑے ہوئے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں میرے آقا کی ازواج متحرات میری ماؤں کی کل راشن جو پونجی تھی کل خزانہ جو تھا وہ ایک مٹھی جو تھا سارے بیویوں کا جو خزانہ تھا اناج تھا غلہ تھا یہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے رونے کی اس حالت کو دیکھ کر آقا نے فرمایا عمر رونے کی ضرورت نہیں ان لوگوں کو اللہ نے دنیا میں جنت سے دی آخرت میں کوئی نصیبہ نہیں ہے یہ آپ کی گھر کی کیفیت تھی آقا نے فرمایا خریر خریر وقم لی تم میں کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی آل اولاد کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے والا ہو جیسا جوہر قیامت تک آ نہیں سکتا نے جھوٹ کا گھر میں ایک مٹھی جو ہے اور سونے کے لیے کوئی جو ہے فلنگ نہیں ہے کوئی عمدہ عالم نہیں ہے آخا فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا جوہر پتا چلا مال دینا بنگلہ دینا گاڑی دینا دولت دینا یہ اچھے شوہر ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو مال دلا رہا ہے اپنی بیوی کو زیور دلا رہا ہے اور مرنے کے بعد سینکڑوں ایکڑ زمین چھوڑ کر جا رہا ہے آسا نے کیا چھوڑا جبکہ نے فرمایا کہ مجھ سے بہترین شوہر کائنات کے اندر آ نہیں سکتا حضرت علی جیسا شوہر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ سکتا ہے اگر آ سکتا تھا تو آخا اپنی بیٹی کے لیے اس سے بہتر شوہر کا اور داماد کا انتخاب نہیں کرتے اور گھر کی کیفیت یہ ہے ایک وقت چولہا جلتا ہے تو تین تین دنوں تک باقی چلتے ہیں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی ہاتھوں میں کٹے پڑ رہے ہیں جو اللہ آج ریموٹ کنٹرول واشنگ مشین دے رہا ہے جو اللہ فلی آٹومیٹک واشنگ مشین دے رہا ہے ٹائمر کوکر دے رہا ہے اور دنیا بھر کے ساز و سامان جو اشاروں پر اور آم کے پلک دھپکنے پر چلتے ہیں وہ اللہ جنتی فاطمہ اپنی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو دینے پر حاضر نہیں تھا قدرت رکھنے والا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سکون اس بات کا نام نہیں ہے ہاتھوں پر کٹھے پڑ رہے ہیں چکی پیس رہی ہے آپ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھولی کے اندر ہے اور اس جھولے کی رسی پیر کے انگوٹھے سے بنی ہوئی ہے سیدھے ہاتھ میں قرآن ہے دعوے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے اور پیر کے اندر جھولیوں کی رسی سے جھولے کو حرکت دے رہی ہے اور فرما رہے ہیں کہ یہ رشتے نکاح کا جنت تک جانے والا ہے جنت تک جانے والا ہے انہوں نے جو مزے پائے انہوں نے نکاح کی جو لذتیں پائی یہ آنکھوں کے دھوکے ہیں بلڈنگوں کا نظر آنا بنگلوں کا نظر آنا دولت کا نظر آنا روپیے کا نظر آنا پیسوں کا نظر آنا اگر یہ ہوتا آقا کے گھر کی کیفیت کیا ہوتی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گھر کی کیفیت کیا ہوتی سب سے بڑی دولت اللہ نے جو ہمیں مرحمت فرمائی وہ ایمان اور اسلام کی دولت سرور کون عالم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی دولت ہے یہ ملے تو سب کچھ مل گیا اور جس نے اسے نہیں پایا اسے ساری دنیا کی دولت اس کے سامنے ایک ہے حضرت ٹھاکر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کو ایک شہر کے اندر جانا تھا اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں بیجاپور جائیں گلبرگہ جائیں اور جو جن جو ہے حیدرآباد جائیں نظام آباد جائیں جن علاقوں میں حکمران حکم حکومت کیا کرتے تھے تو اپنے شہر کے لیے فصیل دیوار ایک بارڈر دیوار بڑی مضبوط وہ بنایا کرتے تھے تاکہ دشمن اندر سے نہ آ سکے اس کے دروازے ہوتے اور ان دروازوں پر وہ پہرے دار بٹھایا کرتے تھے فوجیوں کو بٹھایا کرتے تھے تاکہ دشمن اندر داخل نہ ہو سکے کہتے ہیں کہ وہ اللہ والے اس شہر کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا دیکھا کہ سارے مسیح کے دروازے شہر کے اندر داخلے کے دروازے انٹرنس گیٹ تمام کے تمام بند ہیں اور سینکڑوں کے لوگ اونٹوں کی قطار اور کچروں کی قطار گھوڑے گاڑی کی قطار ظاہر لگی ہوئی ہے کوئی اندر داخل نہیں ہو پا رہا ہے بزرگ نے پوچھا کہ بھائی ماجرا کیا ہے ٹرافک کیوں جام ہے دروازے کیوں بند کیے گئے ہیں تو اندر سے اطلاع آئی اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ کا جو باز ہے چیل کی طرح ایک پرندہ ہوتا ہے باز وہ بڑا خوبصورت پرندہ ہے شکاری پرندہ ہے بادشاہ کا بال گم ہو گیا ہے بادشاہ اسے تلاش کرنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے اس نے اپنے شہر کے دروازوں کو بند کر دیا ہے کہتے ہیں حضرت خانسی رحمت اللہ علیہ اس اللہ والے نے دل میں یہ خیال لایا دل میں یہ بات آئی اے اللہ تیری عجیب شان ہے ایک ایسے آدمی کو اور ناخن تلاش انسان کو بے وقوف کو کند نا تلاش کو احمد کو گھاگڑ کو اتنی بڑی سلطنت کا والی بنا دیا کہ اسے اس بات کا علم نہیں کہ پرندہ ہوا میں اڑتا ہے اور پرندے کو جانا ہو وہ گیٹ سے تھوڑی نہ جائے گا اور مجھ جیسے عبادت گزار کو تحج گزار کو تیرے در کے اندر سر پٹکنے والے کو در در کا بھکاری بنا دیا اے اللہ تیری عجیب شان ہے اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کی بات کو جاننے والے ہیں اور دلوں کی حالت کو جاننے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر الہام کیا کہ اے اے بندے بندے مومن میرے اگر تو تو چاہے بادشاہ کی سلطنت تجھے دے دوں اور تیرا ایمان سلب کر لوں تو کہتے ہیں کہ میں کب کب آ گیا ڈر گیا کہ اس وقت مجھے احساس ہوا اللہ نے مجھے ایمان اور اسلام کی دولت سے جو مالا مال کیا وہ کتنی بڑی دولت ہے ایمان اور اسلام کی دولت رکھنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں دنیا پانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جنت مفت میں دے رکھی ہے اللہ الجنہ جس نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلی میں طیبہ پڑا جنت میں داخل ہو گیا داڑھی رکھنے کے لیے پیسہ نہیں داڑھی مڈانے کے لیے پیسہ ہے نماز پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں برسات چڑھانے کے لیے پیسہ ہے آپ دیکھیں تعالیٰ نے دنیا کو مہنگا بنایا ہے اور اللہ نے آخرت کا سودا سستا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سستا بنایا ہے کوئی گھامڑ کوئی بے وقوف کوئی کسی کو پاگل کتے نے کاٹ رکھا ہو اور وہ آخرت کو مہنگا بنائے اور دنیا کو سستا بنائے تو یہ جو ہے اس کی بد قسمتی ہے اور اس کا وہ دیوانہ پن ہے ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کے لیے دنیا کے کسی کونے میں یہ ضرور پڑتا ہے اللہ فرشتے بھیج کر اس کے ضرور کو آقا کے در پر بھیجتے ہیں اور یہ نماز پڑھتا ہے اس کی نماز کو لے جانے کے لیے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ یہ دعائیں کرتا ہے آمین کہنے کے لیے اس کے دائیں اس کے پیچھے اور اس کے اوپر اس کے نیچے اللہ نے اس کے باڈی گارڈ فرشتے لگا رکھے ہیں محافظ حافظ فرشتے لگا رکھے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان جو کھاتے ہو پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے جاتے ہیں جہنم کا لہو جاتا ہے تو جہنم میں جانے کے لیے دنیا میں انگارے کھانے پڑتے ہیں اور جنت میں جانے کے لیے سجدوں کے مزے لینے پڑتے ہیں بیانوں کے مزے لینے پڑتے ہیں تلاوت کی حلاوت لینا پڑتا ہے ذکر کا لطف لینا پڑتا ہے نماز کا مزہ لینا پڑتا ہے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ مجھے جنت میں نہ حور دے نہ غلمان دے نہ بہتی نہریں دے مولا مجھے جنت میں نماز دے دے کہ نماز میں وہ مزے ملتے ہیں اور حرام کے کھانے میں زنا کے کرنے میں ماں کا بلاکار کرنے میں حدیث پاک میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے بندہ اور سجدہ کرتا ہے تو سجدے میں جب سر اس کا زمین پر گرتا ہے تو زمین پر نہیں گرتا اللہ کے قدموں پر گرتا ہے پوچھو کسی چاہنے والی بیوی کو کہ جب شوہر کے آغوش میں آتی ہے تو کتنا لطف اندوز ہوتی ہے پوچھو کسی مجلوم کو کہ لیلا کو جب اپنے آغوش میں لیتا ہے تو کتنی تسکین ملتی ہے یہ ہماری زبان خراب ہے کہ آج ہمیں سجدوں میں مزے نہیں آتے آج ہماری نمازوں کی کیفیتیں ختم ہو گئی حدیث پاک میں آتا ہے آسما کے بارے میں کہ آپ ایسے نماز کے اندر رویا کرتے تھے جیسے ہاٹی کے اندر کوئی چیز کھول رہی ہو کس چیز پر رونا آتا ہے چیز پر رونا آتا ہے ایک صاحب ملے اور کہنے لگے حضرت میری دنیا اجڑ گئی میں نے کہا کہ داڑھی رکھی تھی داڑھی نکال لی ہوگی میں نے سمجھا کہ کوئی کپڑیا جملہ انہوں نے کہہ دیا ہوگا میں نے کہا کہ شراب پی لی ہوگی میں نے کہا کہ ماں بہنوں کی آبرو کو لوٹ لیا ہوگا دیکھیے ہمارا رونا اور ہمارا بیوگی کی زندگی اور یہ انفرادی زندگی گزارنا کس کے لیے ہے رونے لگے حضرت میری زندگی اجڑ گئی نماز کے چھٹنے پر مسلمان کی زندگی نہیں اجڑی ہے آج اب آپ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کے لیے بتائیں آقا نے کہا جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ میرے ذمے میں آ گیا جس نے فجر کی نماز پڑھی میں اس کی روزی کا ذمہ دار ہو گیا جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ میرا نیک بندہ ہے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ شیطان کا پیشاب پینے والا ہے اور جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی شیطان اس کے باہمی کی جگہ پر ڈنڈا کاٹتا ہے اللہ کے لیے بتاؤ کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے قرآن پر ایمان ہے موت کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے ٹھنڈے دل سے اللہ کو جواب دینا ہے کوئی شوہر بیوی کو نہیں کوئی بیوی شوہر کو نہیں کوئی مختدی امام کو نہیں کوئی امام مختدی کو نہیں آج جمعہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ کا ہے اور جمعرات کا دن جو ہے سورج غروب ہوتا ہے ملائی کا رونے لگتے ہیں شجر و حجر رونے لگتے ہیں حیوان رونے لگتے ہیں سورج اور چاند اور ستارے اور زمین و آسمان رونے لگتے ہیں کہ اے اللہ تیرے آقا میرے آقا نے اور جو ہے تیرے محبوب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آئے گی تو جمعہ کے دن آئے گی ہمیں ڈر ہو رہا ہے اے اللہ کہ کہیں آج کا روز قیامت کا دن نہ ہو جن کی کوئی پوچھ نہیں زمین کو پوچھ نہیں آسمان کو پوچھ نہیں جانوروں کو پوچھ نہیں شجر حجر کو پوچھ نہیں ان کو سوال و جواب نہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے پاس کون نبی آئے تھے جن کو پوچھ ہو رہی ہے وہ احتلام کی حالت میں وہ جلاوت کی حالت میں بارہ بجے کتوں کی طرح سو کر اٹھ رہا ہے ایمان ہے یہ اللہ سے محبت ہے یہ دین سے تعلق ہے تو جس نے ایمان کو پایا اسلام کو پایا اس نے دنیا میں جنت کے مزے پا لیے ساری ساری رات حضرت فاطمت رضی اللہ تعالیٰ کلام پاک پڑھا کرتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دو اذان دیا کرتے تھے ایک اذان تحجد کی اور ایک اذان صبح صادق کی فجر کا وقت شروع ہونے کی جب اذان صبح صادق کی دیتے تو حضرت سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اللہ رات کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ ابھی قرآن کے مزے لوٹے نہیں رات کی تاریخ ہی ختم ہو گئی کبھی رات میں رویا آپ نے کبھی رات میں آپ نے سجدوں کے مزے لیے زانیوں کو پوچھو کہ دنوں میں کیا ملتا ہے شرابیوں سے پوچھو داڑھی اڑانے والوں سے پوچھو حرام خوروں کی نقالی کرنے والوں سے پوچھو اللہ نے جنت کو سستی بنایا ہے اللہ نے جہنم کو مہنگی بنایا ہے بڑے بڑے کاٹوں کے باڑ لگائے بڑی بڑی دیواریں لگائی فرشتے لگائے اور ڈنڈے ان کے ہاتھ میں دیے کئی سو سال کی مسافت تک اس کی گرمی کو رکھا تاکہ میرا بندہ میری جہنت کے قریب نہ آئے لیکن یہ داڑیاں اڑا کر یہ زنا کر کر یہ سود کھا کر اپنی ماں کا بلاکار کر کر یہ نماز چھوڑ کر بھیڑ و سوار کی زندگی اپنا کر یہ خود جہنم کی دیوار پھلان کر جہنم میں جانا چاہے تو میرا اللہ پوچھتا ہے اپن الم کو وان تم لہا کاری ہو میں نے تمہیں جنت میں بلانے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دیے میں نے توریز دی میں نے انجیل دی میں نے سہد ابراہیم دیے میں نے زبور دیا میں نے قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں دی میں نے خواجہ اجمیری کو دیا میں نے مختیار کاکی کو دیا میں نے شاہ ولی اللہ کو دیا میں نے قاسم نانوی کو دیا میں نے حسین احمد مدنی کو دیا میں نے فارغ احمد سعید کو دیا میں نے تمہیں وائز دیے میں نے تمہیں ناصر دیے آؤ آؤ آؤ الفلا الفلا کامیابی اس طرف ہے اور یہ فلموں میں کام کرنے والے کمینے کبھی تمہیں دو روپے دے سکے الٹا ہاتھ میں سگریٹ پی کر انہوں نے کہا اس سگریٹ کو میں استعمال کرتا ہوں اس گانجے کو میں استعمال کرتا ہوں اور اس پیپسی اور کوکو کولا کو جو ہمارے لیے موت کے سوداگر ہیں جو ہماری زندگی کو موت کے منہ میں کھیلنے والے ہیں کبھی انہوں نے ہمارے ساتھ کی وجہ سے آج ہماری مائیں اور بہنیں بازاروں کے اندر ننگی پھر رہی ہیں آج ہماری مائیں رحمت کا پروانہ دے کر فرشتوں کو بھیج کر کتابوں کو بھیج کر یہ نعرہ لگا رہا ہے آؤ حیال الفلا حیال الفلا آ جاؤ میرے دربار میں آؤ میرے قرآن کی طرف آؤ میرے کا راستہ جاؤ تم مدرسے کا راستہ جاؤ تم مسجد کا راستہ جاؤ تم ملا کا راستہ جاؤ تم دعوت و تبلیغ کا راستہ جاؤ ہر جگہ تمہیں گرین گرین چینل تھا سگنل تھا جاؤ مزے لوٹو جاؤ مزے لوٹو لیکن تم خود پھلان کر چلے گئے کیا بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اسی طریقے سے آپ دیکھیں جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس مذہب نے زنا کو مشکل ترین بنایا مشکل ترین بنایا زنا کب ہوگا جب عورت کو دیکھیں گے اس کے حسن کو دیکھیں گے اس کے چہرے کو دیکھیں گے اتنی دور کا پردہ کیا اتنی دور کا پردہ کیا اتنی دور کا پردہ کیا کہ مری ہوئی غیر محرم عورت کے جسم کے نکلے ہوئے ناخن اور نکلے ہوئے جسم کے بال کا پردہ کیا اور کوئی حد وضو کرے اس وضو کے پانی کا پردہ کیا جو چپل پہن کر جائے اس چپل کا نقش زمین پر پڑے کہا کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کے چپل کے نقش کو زمین پر نہیں دیکھ سکتا کیا کرے گا ولا سفر سینا کا پاری اتنا دور کا پردہ کیا اتنا دور کا پردہ کیا جنا کو مہنگا بنایا کہ اتنا دور کا پردہ کروا کر اور نکاح کو اتنا آسان کیا اتنا آسان کیا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑے قابل تعجب کی بات ہے حضرت خان کی رحمت اللہ کا مجموعہ ایک کتاب ہے اسلامی شادی اس کے اندر حضرت کا قول نقل کیا گیا ہے میں نے خود جب یہ عنوان شروع ہوا تو پڑھ کر مجھے حیرت ہوئی کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے تم پیسہ دے کر مصیبت خرید رہے ہو رخے بانٹ کر خدا کے آزاد کو دعوت دے رہے ہو میں کہتا ہوں کہ زانی بنا کرتا ہے پیسہ دیتا ہے تو مزہ ملتا ہے زانی کو وقتی مزہ ملتا ہے زنا میں لذت ہے شرابی جب شراب پیتا ہے تو شراب پینے میں شاید اسے مزہ آئے چور چوری کرتا ہے شاید اسے مزہ آئے لیکن محفل نکاح کے اندر روپیہ لٹانا پیسہ لٹانا روکے قیمتی بنانا قیمتی شادی محل لینا اور قیمتی دعوتیں کرنا پارٹیاں کرنا یہ تو میں کہتا ہوں کہ کسی دیوانے باؤلے کتے نے اس کو کاٹا ہوگا پیسہ دے کر اللہ کا عذاب لے رہا ہے آخ اپنی بیٹی کا نکاح فرما دے جاؤ جو ملے لے کر آؤ تو ایک ملے دو ملے چار ملے مسجد نبوی صلی اللہ میں جمع ہو گئے آخا کو پتا ہی نہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا کی قیمتی ترین عورت دنیا کی اس سے بڑی کوئی عورت نہیں ہو سکتی نیامت تک آنے والے آپ کے بعد عورتوں میں اس کا نکاح کون آقا بڑھا رہے ہیں داماد کون حضرت علی ہر صحابی کے نام پر رضی اللہ عمر رضی اللہ ابو بکر رضی اللہ عثمان رضی اللہ اور طلحہ رضی اللہ زبیر رضی اللہ سعد رضی اللہ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ کے نام کے ساتھ رضی اللہ نے کرم اللہ اللہ نے آپ کے چہروں کی آپ کے چہرے کو کرامت بخشی بتوں کو نہ دیکھنے سے کوئی صحابی بدھ کی پوجا کرتا تھا بعد میں شاہد ہو گیا شرک میں تھا کفر میں تھا اللہ تبارک تعالیٰ اگر تمہارے فاروق رضی اللہ ہوتا رہا تو کافروں کے نمائندے تھے حضرت علی تنہا وہ صحابی ہے کبھی کسی بدھ کا چہرہ آپ نے نہیں دیکھا کبھی کفر کا کام نہیں کیا کبھی کا کام نہیں کیا میرے رب کی قسم کائنات میں ایسا قیمتی داماد کسی سسر کو نہیں مل سکتا نکاح ہو گیا دلہا محفل نکاح میں موجود نہیں ہے نکاح کتنا آسان ہے اس میں نکاح پڑھانے کے گا دیکھ رہے حضرت علی کا ہے صحابہ نے کہا بازار میں ہے فرمایا علی اگر حضرت علی اس سے راضی ہو جائے تو یہ میں اپنی بیٹی کو دینے کیا ہے اب وہ نہیں آیا یہ نہیں آیا سر کے بال گر گئے کپڑے پرا گندہ ہو گئے اور لوٹ میں لیا زمین کے کاغذات کو گروی رکھ دیا اور بیوی کے زیور کو فروخت کر دیا کیا کر رہا ہے پہاڑ اٹھا رہا ہے یہ کس نے کہا تجھے اور یاد رکھیں اتنا کچھ کرنے کے بعد کا کیا رہا ہے خدا کا عذاب رحمتوں کا ہٹ جانا اس لیے کہ آقا نے فرمایا ان نکاح ہی برکا برکت والا وہ نکاح ہے برکت والا وہ نکاح ہے جس میں کم خرچ کیا گیا ہو مسلمان نے کہا اے بخاری تو جھوٹی ہے اے ابو ہریرا تو جھوٹی جھوٹا ہے اے بخاری کا راوی تو جھوٹا ہے اے حدیث تو جھوٹی ہے اب ستر قسم کے کتوں کی غذائیں رکھی جائیں کھڑ کر وفے سسٹم کے اندر انشٹ کر کر ٹائی لگا کر اور بھکاریوں کی طرح وفے سسٹم میں ہاتھ میں پلیٹ لے کر بھیک مانگ کر ذرا سبزی دے دو ذرا چکن دے دو ذرا چاول دے دو چاول کی جگہ چاول بھیک مانگ رہا ہے اور مرغ کی جگہ مرغ بھی مانگ رہا ہے اور گائے کی طرح چکال کر کر پورے شادی محل کے اندر ماں اور بہنوں کو گور گور کر دیکھ کر کھا رہا ہے آگا نے فرمایا جس نکاح کے اندر پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اس نکاح سے ہٹ جاتی ہیں اس نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نکاح کی جو برکت ہے محبت اللہ وہ نہیں دیتا آپ کہیں گے بھی ہم تو جوڑے کو لیے بھی تھے جوڑے کو دیے بھی تھے اور لاکھوں روپے میں اپنی بچیوں کا نکاح کیے بھی تھے مجھے یہ بتاؤ کہ نے جھوٹ کہا قرآن نے جھوٹ کہا ہی برکا کا ایسر کم خرچ والا نکاح اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں ہیں اصل میں یہ ہے انسان مسلمان اللہ کے عذاب سے کمپرومائز کر لیا ہے سمجھتے ہیں کمپرومائز مصالحت آپس میں اتحاد اتفاق کڈنی خراب ہو کے ہارٹ اٹیک الحمدللہ شوگر کی بیماری سبحان اللہ بیوی غیروں سے تعلق اللہ تیرا شکر انسان غیرت شرم حیا اور ایمان جب چلا جاتا ہے تو حدیث کہتی ہے چاہے کر اپنی بیوی کو پیرانی ماں بنا لے داڑھی انسان مصالحت کر رکھا ہے داڑھی اڑانے والا داڑھی اڑانے سے کمپرمائز کر رکھا ہے بھی مانگ کر داڑھی اڑائے گا جہیز لینے والا جہیز دینے والا مشکلات کی زندگی کرنے والا اللہ کے عذاب سے مصالحت کر رکھا ہے جو چاہے تو کر میری اولاد کو نہ پروان بنا ہماری مردانیت کو چھین لے ہماری میاں بیوی کے اندر نہ اتفاقی پیدا کر دے مجھے یہ بتاؤ آپ کے دوست و احباب میں اگر کسی سے پوچھو کہ آپ اپنی بیوی کو کیسا پاتے ہیں آپ کی بیگم صاحبہ کیسی ہے ہر مرد یہ کہے گا آٹے میں نمک زیادہ ہوگا چاول میں کنکر زیادہ ہوگا ہر برکت اللہ بہترین دیا دے حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں آقا فرب یہ جھوٹ ہے یہ غلط طریقے سے نکاح کر کر اللہ کے عذاب سے یہ کامپرمائز کر رکھا ہے اس کو اپنی بیوی کی غلامی کا احساس نہیں اس کو اپنی مردانیت کے چلے جانے کا احساس نہیں جیسے کہ شیعہ لوگ آشورے کے دن کیا کرتے ہیں ہٹافٹ پٹافٹ مار لیتے ہیں زنجیریں لے کر مارتے ہیں بلیڈ لے کر مارتے ہیں انامے میں کودتے ہیں بھائی کسی کے جسم کو کاٹنا نعمت ہے عذاب ہے عذاب ہے آپ کے اندر پیر رکھنا نعمت ہے عذاب ہے عذاب ہے لیکن اللہ نے ان شیعہ کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے کمینوں تم حضرت حسین کے قاتل ہو اہل بیت کے قاتل ہو ہم قیامت تک تمہیں تمہارا خون پلاتے رہیں گے کہ تم نے اہل بیت کو گھونٹ گھونٹ پانی کے لیے آیا اب اس عذاب سے انہوں نے کمپرومائز کر کر لیا اس عذاب کو لذت سمجھ کر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جتنا خون بہایا جائے مزہ آتا ہے تو جورو کی غلامی کرنے والا دنیا کا کتا اولاد کی غلامی کرنے والا اور دنیا کی پوجا کرنے والا ماربل کی پوجا کرنے والا بلڈنگوں کی پوجا کرنے والا نفس کا پجاری کتا وہ جو ہے مصالحت کر لیا ہے اللہ کے عذاب سے اس کی ایک مثال ہے کہ آپ کسی سے الحمد للہ اللہ نے مجھے چن کر مجھے میری بیوی میں نے کہا کہ آٹے میں نمک زیادہ ہوگا اور چاول میں کنکر زیادہ ہوں گے مجھے معلوم نہیں کہ اللہ نے آپ کو نیک سالحی بیوی دی حضرت فاطمہ کا سیرت دیا اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا سایہ دیا میں نہیں کہتا کہ کسی کے گھر میں کوئی بری عورت آئے میں کہتا ہوں گھر گھر فاطمہ پیدا ہو اور گھر گھر اما عائشہ پسند والی عورت پیدا ہو لیکن میں اس بات کہتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے آخا فرماتے ہیں کہ جب میں کے کے کے اندر اندر گیا گیا مردوں مقابلے میں عورتوں کو جہنم میں زیادہ جانے والا یہ آخا کی حدیث سچی ہے جھوٹی ہے سچی ہے تو آخا نے کیا کہا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں عورتیں جہنم کے اندر جا رہی ہیں صحابیہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر عورتوں میں وہ کیا بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہی ہیں ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کافی عورتیں جا رہی ہوں گی اور مشرق عورتیں جا رہی ہوں گی ان کا سوال ہی نہیں ان کا ٹھکانا ہی جہنم ہے ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی جو پانا ہے وہ دنیا میں پالیں گے جو لذت ہے وہ دیکھنا ہے جنت جہنت کب کہا جائے گا جب اس کو ایک چانس ہو جنت میں بھی جانے کا اور ایک چانس ہو جہنم میں بھی جانے کا جب کافر عورتوں کو جہنم میں جانا طے ہے کافر کے لیے جنت نہیں ہے مشرق کے لیے جنت نہیں ہے تو کہیں کوئی بیوی کا غلام اور جو ہے پیرانی ماں کا مریض یہ نہ سمجھے کہ آقا نے یہ کہا ہو کہ کافی اور مشرقہ عورتیں نہیں اس لیے کہ وہ تو جہنم ہی ہیں یہ تو وہ عورتیں جو جنت میں جا سکتی ہیں تو صحابیہ نے پوچھا فیصلہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں یہ کثیر کثیر تعداد کے کے اندر اندر مقدار جانے کی وجہ کیا ہے عورتیں مردوں کے مقابلے میں آقا نے فرمایا یہ دو جو ہے اپنے بڑوں کی نافرمانی ناشکری کرتے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی نماز چھوڑ کر اور دوسرے اپنے شوہروں کی ناقدری کیا کرتی ہیں کہ لاکھ ان کی آؤ بھگت کرے لاکھ ان کی خدمت کرے ستر سال سو سال گزرنے کے بعد ذرا سا ٹوٹ جائے تو ایک لفظ سے سو سال کی خدمات کا جنازہ نکال دیتی ہے ابھی تم نے کیا ہی کیا میرے لیے ایک لفظ سے ساری خدمات پر پانی پھیر دیتی ہیں یہ آقا نے فرمایا تو آقا نے کیا کہا میکسیمم عورتیں نبے پر آٹھ فیصد عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمان اور آپ کسی سے پوچھے تیری جورو کیسی تیری بیوی کیسی آخا نے سچ آخا سچ بول رہے یا یہ جورو کا غلام سچ بول رہا ہے آخا سچ بول رہے ہیں یہ جورو کا غلام اپنی بیوی کو پیرانی ماں بنا کر کے عذاب سے یہ کر چکا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے مرو اس کے لیے گالیاں کھاؤ اس کے لیے ماں کا بلاکار کرو سود لو ڈالو دوسروں کو ڈباؤ دوسروں کا قرض لے کر میں حضرت کر ڈالو اور سرے بازار کوئی جوتا لے کر مارے سرے بازار مجھے کوئی مجھے دلیل کرے رسوا کرے کیوں میری بیوی میری پیرانی ماں یہ خوش رہے تو آقا نے کہا زیادہ تعداد میں اپنی بیویوں بیویاں اپنے شوہر کی لاپرواہ اور زیادہ تعداد میں ہزاروں میں لاکھوں میں یکا دکا آدمی ہوگا جو اپنی بیوی کی شکایت کرے گا وہ بھی سب غلامی کر کر کر کر جب تھک جائے گا اور وہاں پہ کوئی چانس نہیں ملے گا جس کو حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا جیسل انسان تال انسان ہو کفر مستوبی یسیر عالل قلبی حضرت نے کہا کہ دلی اور کتا جب آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور کتا بلی حملہ آور ہوتا ہے یقینی بات ہے کہ بلی اور کتے کی لڑائی میں کتا ہی جیتتا ہے لیکن کہتے ہیں حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ جب بلی کو یقین ہو جاتا ہے کہ کتے سے میں جیت نہیں سکتی آخری مرتبہ مار کر کر وہ بھاگ جاتی ہے کر اور آواز نکال کر ایک پنچا مار کر وہ بھاگ جاتی ہے یہ بھی جو مایوس آدمی ہے یہ وہ ہے جو ساری زندگی پیادہ انہوں نے پیا اور جب حملہ نہیں ہوا اور کامیاب نہیں ہوئے اس بلی کی طرح کہہ دیا کہ دعا کرو کہ ہماری بیوی صحیح نہیں ہے تو عورتوں کی بات شادی بیاہ میں اور زندگی کے امور کے اندر ماننے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہمیں اللہ کے قرآن کو آخائے دو عالم یہ جو شادی بیاہ کے اندر رسوخ اور رواج برتے جاتے ہیں یا عورتوں کے رائے مشورے سے برتے جاتے ہیں مرتبہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا بنگلور کے اندر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اللہ علیہ کے نام پر ایک ادارہ قائم ہے اس کے محتمین صاحب نے کہا ہماری شورا کی میٹنگ ہے ہمارے جو اراکین ہیں ان کی میٹنگ ہے آپ اس کی رہبری کریں میں اللہ کی قسم مجھے کیا ہے آپ نہ تو اس مدرسے کو جانتے ہیں نہ اس محتمین کو جانتے ہیں میں سچ کہوں تو سنیں گے جھوٹ کہوں تو آپ سنیں گے یعنی کس حد تک آج کے مر دینی معاملات کے اندر عورتوں کی بات سن کر شادی بیاہ کی زندگی کو اجاڑ رہے ہیں اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کی زندگی کو اجاڑ رہے ہیں شورا کی میٹنگ ہے بخدا میرے سامنے وہ منظر ہے وہ جو ہے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں پردے میں ان کی بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے میٹنگ کس کو کہتے ہیں مشورہ کس کو کہتے ہیں آپ نے بھی ایک بات کہی آپ نے بھی ایک بات کہی سترہ باتیں سامنے آئی کوئی ایک بات اچھی لگی اس پر فیصلہ ہو وہ صاحب جو معتمین تھے دروازے پر بیٹھے ہوئے ان کی پیرانی ماں صاحب اس کمرے میں بیٹھی ہوئی ادھر جو ہے اراکین شورا بیٹھے ہوئے ہم بیٹھے ہوئے کوئی آدمی کوئی رائے دیتا تو وہ اس رائے کو اس مجلس کا جو ذمہ دار عالم ہے صدر ہے شورا کا اس سے رکھ کر جو ہے امیر کے سامنے بات رکھنے کے بجائے پہلے بیگم کو پوچھتے کہتے صاحبہ فلاں صاحب یہ بات عبد الشکور صاحب یہ بات کر رہے ہیں حاجی صاحب سیٹ صاحب یہ بات کر رہے ہیں یہ مزاج بن چکا ہے اور اس مزاج کے تحت ہم اپنی دنیا اور آخرت خراب کر رہے ہیں یہ شادی بیاہ ہمارے جو پرانے حکمران تھے یہ جو ہے اس مصیبت کے اندر مبتلا ہو کر انہوں نے ریاستوں کو تباہ کر دیا انہوں نے ملکوں کو تباہ کر دیا کوئی باپ اپنی بیٹی کا برا نہیں چاہتا کوئی باپ اپنے بیٹے کا برا نہیں چاہتا ہر دنیا کے ماں باپ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو سکھی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ کیسا خدا کا قہر ہے لیکن یہ کیسا خدا کا عذاب ہے کہ بیٹی کی سکھی زندگی بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور پانی کی طرح بے تحاشا پیسہ بہا کر اللہ کے عذاب کو بھی دعوت دے رہے ہیں خدا کے قہر کو بھی دعوت دے رہے ہیں اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ جس نکاح میں اور جس شادی میں پیسہ اور روپیہ زیادہ خرچ کیا جائے گا اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں اس سے ہٹ جاتی ہیں آپ نے اپنی بچی کی شادی میں جہیز دیا آپ نے روپیہ خرچ کیا آپ نے قیمتی شادی محل لیا آپ نے ڈپریشن کے لیے پیسہ اس کے اندر لگایا یقیناً اپنی بچی کے اللہ کی قسم آپ دشمن ہیں آپ دشمن ہیں اپنی بچی کو جہنم کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں اپنی بچی کو عذاب کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اس نکاح پر اگر کم پیسہ خرچ کیا جائے دلوں کے اندر محبت مبت اور مساوات ہوگی لم ترا لیتا مسلم نکاح کہ تم جو ہے نکاح کرنے والوں میں جو محبت پاؤ گے یہ کسی اور کے اندر نہیں پاؤ گے اور یہ نکاح دنیا میں چلے گا عالم برزخ میں چلے گا عالم آخرت میں چلے گا یہ نکاح کلچی پر چلے گا یہ جوڑے جنت کے اندر جائیں گے آج کیا ختم نہیں ہو پاتی میاں اندر لڑائیاں چاہیے کمشنر آفس کے اندر ایک شعبہ ہے خاندانی اور معاشرتی اختلافات کو دور کرنے کا برغے والے داڑیاں والے ٹوپیاں والے میرے آقا نے کہا تھا کہ نکاح سے محبت پیدا ہوتی ہے اور آج یہ نکاح کر کر کیوں غیروں کی عدالتوں کے اندر جا کر ایک کٹہرے میں بیوی ایک کٹہرے کے اندر شوہر اور ایک کٹہرے میں جو ہے عورت والے اور ایک کٹہرے میں مرد والے یہ لڑائیاں جھگڑے کیوں کہ آپ نے اپنی اولاد کا بھلا نہیں چاہا تھا میرے اللہ کی قسم بھلا چاہنا ہے حضرت علی کے نکاح کو اپناؤ بھلا چاہنا ہے بیوی فاطمہ کے نکاح کو اپناؤ اتنا آسان اتنا آسان کرو کہ حضرت عبد الرحمان رضی اللہ رو جا رہے تھے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمان کیا آپ کا نکاح ہو گیا صحابی نکاح کرے آقا کو اطلاع نہ دے یعنی کوئی ضروری نہیں ہے آدمیوں کو جماؤ دعوت کرو پنڈال ڈالو گروی رکھو نکاح کیا ہے آپ نے لڑکی والوں کو بلایا لڑکے والوں کو بلایا اور ایجاب و قبول کرایا اور دلہن کو رخصت کر دیا اسی کا نام جو ہے نکاح ہے اور اس میں کسی کو بلانا ضروری نہیں رخے چھاپنا روپیہ خرچ کرنا پیسہ خرچ کرنا آج دنیا کا ہر کبینہ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے میں پچھلا ریکارڈ توڑنا چاہتا ہے وہ گھوڑے پر برات لے کر آیا یہ ہاتھیوں پر برات لے کر آ رہا ہے وہ دس لاکھ کا جہیز دیا یہ بیس لاکھ کا جہیز دے رہا ہے مسلمانوں میرے رب کی قسم ہم جتنا مکے اور مدینے کی زندگی سے دور ہوں گے اور جتنا امریکی اور جو ہے انگریزوں کی تہذیب و تمدن سے قریب ہوں گے میرے رب کی قسم جوتے پڑھتے رہیں گے جوتے پڑھتے رہیں گے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بامبئی کے اندر جب حملہ ہوا اور اس حملے کے بعد جو لوگ انتقال کر گئے تو بامبئی کے لوگوں نے متفقہ طور پر ایک سلوگن بنایا ایک نعرہ بنایا کیا نعرہ بنایا چماروں کو خوش کرنے کے لیے کافروں کو خوش کرنے کے وقت کی حکومت کو خوش کرنے کے لیے ایک نعرہ بنایا نعرہ یہ بنایا دہشت گردوں کے لیے زمین میں جگہ نہیں اور جنت میں مقام نہیں زمین میں قبر نہیں اور جنت میں میں مکان نہیں یہ سلوگن بنا کر اسپیکر لوکل ٹرین میں لگایا گیا بس اڈوں پر لگایا گیا کیوں چواروں کو خوش کرنے کے لیے وقت کی حکومت کو خوش کرنے کے لیے کیا وہ خوش ہو گئی نہیں میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم غیروں کے طریقوں کو اپناؤ گے غیر تو نہیں ملے گا نقصان یہ ہوگا کہ رب سے دامن چھوٹ جائے گا نقصان یہ ہوگا آخا کا دامن چھوٹ جائے گا نقصان یہ ہوگا مکے مدینے سے رشتہ ختم ہو کر رہ گئے جائے گا ناگپور کے اندر جب جو ہے مہاراشٹرا کی اسمبلی کی میٹنگ ہوئی ابھی اس نعرے کے سلوگن اور اس نعرے کے اسپیکر کی گونج جو ہے پزا سے ختم نہیں ہوئی ہوگی کیا پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوئی یہی بحث ہوئی کہ حالانکہ اس حملے کے اندر چالیس فیصد مسلمان مارے گئے مسلمانوں کا لہو گرا مسلمان عورتوں کی جو ہے خون کے قطرے گرے بچے شہید ہوئے یہ صرف کافروں پر حملہ نہیں تھا وہ ہم متعلق کی نوعیت کیا تھی وہ کیوں تھی یہ دوسری بات ہے مسلمان مسلمانوں کا لہو بھی اس کے اندر چالیس فیصد مسلمان اس کے اندر جو ہے شہید ہوئے اور اس کے اندر مارے گئے اسمبلی کے اندر گونج یہ ہوگی یہ حملہ مسلمانوں نے کیا ہے مسلمانوں کو بل پاس کیا جائے ہر مسلمان دہشت گرد ہے تم نے یہ کہا قبرستان میں جگہ نہیں جنت میں مکان نہیں تم نے یہ کہا دہشت گردی دہشت گردی ہے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تم نے یہ کہا بمبئی کے اٹاک کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے نہیں ہے کیا وہ خوش ہو گئے زمین سے لے کر پتا تک یہ تھو تھو کرنے لگے یہ گالیاں دینے لگے الہ آباد سے کانپور جانے والا طیارہ اس کے اندر جنگ ایئر ایئر ویز کے اندر جب یہ پتا کے اندر پرواز کرنے لگا ایک مسلمان ایئر ہوسٹس تھی جس کے کے پاس جو جو ہے ہے اس نام کا بلا لگا ہوا تھا اور پہچان تھی مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان ہونے کی فضاؤں کے کے اندر اسلام ایک مسافر نے نے اسے قریب بلایا اور بلانے بعد پوچھا مسلم کیا آپ ہیں اس کہا ہاں میں ہوں بھڑک گیا کہنے لگا کہ تم لوگ دہشت گرد ہو اور تم لوگ بمباری کرتے ہو زمین کو انہوں نے گندا کر دیا انہوں نے فضا کو گندا کر دیا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ فضاؤں کے اندر کام کرنے والی ایئر پکی کٹر مذہبی نہیں ہوتی جو مذہبی عورتیں ہوتی ہیں وہ اس پیشے کو اپنا نہیں اور بامبئی کی کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر اسکولوں کے اندر ماحول یہ ہے کہ برقع پہننے والی کے ساتھ جو سہلیاں غیر مسلم ہیں انہوں نے ناطے توڑ لیے جب یہ برقع پہننے والی سوریا فاطمہ کوثر زینب اپنی غیر مسلم بہن سے جب پوچھتی ہے کیوں تم نے مجھ سے ناطا توڑ لیا نہیں پاپا نے کہا کہ برقع اڑنے والی دہشت گرد ہوا کرتی ہے زمین کو ناپاک کر دیا فضاؤں کو ناپاک کر دیا اور ہر مسلمان کو شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا تم ان کو خوش نہیں کر سکتے خوش نہیں کر سکتے یہ اعلان چودہ سو سال پہلے کر دیا گیا یا ہم جو عبادت کرتے ہیں تم نہیں کرتے ولا تم آبد تم جو کرتے ہو وہ ہم نہیں کرتے ولا نہ تم ہم کر رہے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے لکم دینوں دینو کنبلیادی تمہارا راستہ جہنم کا ہمارا راستہ جنت کا تمہارا راستہ امریکہ کا ہمارا راستہ مکہ مدینے کا یہ لوگ جو آج غیروں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ یاد کرے شبے کی صحت اس سرزمین سے یہاں کے علاقے سے دس پہلے پہلے سمی کے کارکنوں کو جو اٹھا دیا گیا آج تک ان پر جو عائد نہیں کیا گیا آج تک ان پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا یہ سیکولرزم کا گیت گانے والے یہ انصاف کا نعرہ لگانے والے آخر ان کی بھی کوئی بیوی ہوگی کا بھی کوئی بچہ ہوگا بلکہ یہ لکھا گیا ہے انکاؤنٹر میں مارنے کی انہیں کوشش کی گئی محمد آصف نام کا اللہ صحیح رکھے اور یہ میں کہتا ہوں کہ نماز کی برکت ہے یہ پولیس والوں نے جیپ کے اندر بٹھایا اور بٹھا کر اسے ایک جو ہے گمنام جگہ میں سنسان جگہ میں لے کر گئے اور اسے کہا تم اتر کر جیپ سے بھاگو یہ ماجرا سمجھ گیا مجھے انکاؤنٹر میں مارنا چاہتے ہیں کوئی چارہ کار نہیں اب میں جی بلبات ڈالا تم کھلا پاس میرے اللہ چلاو کوئی میری پکار سننے والا نہیں اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا مرنا یقینی ہے میں تمہارے خیر پڑتا ہوں مجھے دو رقع نماز پڑھنے کی مہلت نہیں لائے محمد آصف کی اس دو رکعت کی مہلت پر اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو موم کر دیا پھر اس کو لے جا کر انہوں نے جیل کے اندر پھٹک دیا شبح کے نام پر کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ہندوؤں کو خوش کر کر کیا وہ راضی ہو گئے پولیس محکمہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے یہ آفسوں میں کام کرنے والے داڑھی والے یہ دیندار یہ پیشانی پر دماغ کا رکھنے والے یہ موت کی زندگی گزار رہے ہیں یہ زندہ مردہ زندگی گزار رہے ہیں ان پر کسے جانے والے فکرے ان پر کسے جانے والے نعرے اور ان پر ہونے والے حملے ان سے پوچھو یہ کون سی صبر کی زندگی اور امتحان کی زندگی گزار رہے ہیں بامبئی کے ویڈیو اسٹیشن کے اندر ایک باہر کی ٹرین آئی شکیل شکیل احمد جو بامبئی کے ایک مسلمان صاحب ہیں وہ لوکل ٹرین میں سفار ہونے کے سوار ہونے کے لیے گئے اتفاق سے ان کی لوکل ٹرین تاخیر سے آئی دیکھا مخالف پاس والے پلیٹ فارم کے اندر ایک ٹرین آئی اس سے دو مسلمان پردہ پوش برقع پوش خواتین اتری کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کہاں تک کچھ کرو گے کہاں ہم گائے نہیں کاٹیں گے کہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں کہاں ہم تمہارے ساتھ دیپ جلائیں گے ہم تمہارے ساتھ دیا جلائیں گے ہم تمہارے ساتھ مل کر ہم زندگی نہیں نہیں لا سخت المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے کہیں زمزم پینے والا کہیں کاشی مترا ہے کہیں گڑا اور فرق ایک ہو سکتا ہے کہیں دن اور رات ایک ہو سکتے ہیں کہیں کڑوا اور میٹھا ایک ہو سکتا ہے جب یہ نہیں ہو سکتے تو کفر اور اسلام نہ ہوا ہے نہ آج ہوگا نہ قیامت تک ہوگا دو مسلمان فوج خواتین اتری تو دو پولیس کانسٹیبل ان کے قریب گئی اور اخبارات کے اندر جو واقعات آتے ہیں میڈیا میں جو واقعات آتے ہیں ایسا نہیں کہ آپ نے کیا فوراً آ گیا ہزاروں میں سے آج جو ہے تھانہ فریاد سننے کے لیے ہے عدالت انصاف دلانے کے لیے ہے آج ہندوستان کا جو ہے باشندہ اور ہندوستان کا رہنے والا عدالتوں پر قدم رکھتے ہوئے کامتا ہے پولیس کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے ڈرتا ہے کیوں وہ سمجھتا ہے کہ خودخار بھیڑیے اور یہ خاصی انسانیت کے یہ خاصی وردی والے کتے ہیں یہ انصاف کا نام لے کر انصاف کا گلا کھوٹنے والے یہ حرام زادے ہیں جو کسی جو ہے دیوی کو اور کسی جو ہے عورت کو سادوی کو ایک اور نگاہ سے اور کسی ملا کو ایک اور نگاہ سے کیا آپ جانتے ہیں کہ بامبئی کے اس حادثے کے بعد مسلمانوں کے تعلق سے کیا رویہ اپنایا جا رہا ہے وہ خاتون آئی اور ان مسلمان عورتوں کی تلاشی لینے لگی اور کہا کہ تمہارے پاس آئی ڈی ہے یہ ہے وہ ہے تنگ کرنے لگی میں ہوتا آپ ہوتے اور جگہ پر پلیٹ فارم پر ہوتے اور یہ دیکھتے کہ ہماری ماں اور بہن کے ساتھ نازیبا سلوک ہو رہا ہے انصاف کا تقاضا دھرم کا تقاضا حکومت اور بھائی چارگی کا تقاضا قریب جاتے پوچھتے کہ کاسٹبل بہن صاحبہ کیا معاملہ ہے آپ کیوں اس کو پریشان پوچھتا ہفتہ نہیں کا یہ پوچھتا انصافی ہے پوچھا ایک تھپڑ رسید کیا اس خاتون کانسٹبل نے شکیل احمد کے جب رسید کیا اس کو غصہ آ گیا میں کوئی میڈم کوئی چور اچکا نہیں کہ جو تم مجھے مار رہی ہو یہ کہہ کر غصے میں آ کر اس نے جو ہے گلے کے پلیٹ کو پکڑ لیا دامن کو پکڑ لیا اتنا پکڑنا تھا کہ اس نے واقعی ٹاقی سے اس نے میسج دے دیا کہ ایک بڑا دہشت گرد جس کی بہنوں سے برسوں سے تلاش تھی وہ مل گیا ہے اب یہ کہنا کیا تھا آئی بہت بڑی فورس اے کے فورٹی سیون ہاتھ کو باندھا گیا گیا کو باندھا پکے مارے جا رہے ہیں خون کی الٹیاں شروع ہو گئی اور جب مرنے کے قریب ہو گیا تو راستے میں کسی گمنام جگہ پر یہ دھمکی دے کر کہ اگر تم نے میڈیا کو خبر دی اگر تم نے اپنے بھائیوں کو بتایا تو تمہارے ساتھ برا حشر کیا جائے گا شکیل احمد ہمت والا تھا کہ اس نے اس خبر کی اطلاع دے دی یہ سلوک ہے آج آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ بی ڈی اسٹیشن کی اور بامبئی کی بہادر پولیس کو یہ شریمان لالو پرساد یادو انعام اور اوارڈ دے رہے ہیں ان کی بہادری پر جبکہ این ڈی ٹی وی کے اندر جن کو بھاگتے ہوئے دکھایا گیا تھا ان کو چھپتے ہوئے دکھایا گیا تھا اور ان کو پنا لیتے ہوئے دکھایا گیا تھا ان منظروں کو کاٹ کر مسلمانوں کے خلاف ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ان کو میڈل اور ان کو اوارڈ دیا جا رہا ہے یہ کون سی قوم تھی آئین اسی وقت پر قبر الزما ایک کانپور کے مسلمان جو ایک پٹنہ کے مسلمان تھے اپنے ساتھی کو پٹنہ کو لے جانا چاہتے تھے اسٹیشن پر اس وقت موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ میری ساتھی کا میں نے ٹکٹ کیا لیا وہ تو موت کا ٹکٹ تھا میرا ساتھی شہید ہو گیا لیکن میں کسی طریقے سے بچ کر جب ویٹنگ روم گیا اپنا سامان میں نے وہاں پر رکھا پولیس نے آ کر مجھے گرفتار کر لیا اور مجھے لے کر گئی میرے پچیس ہزار روپے اور میرے پاسپورٹ کو اس نے چھین لیا میں منت سماجت کرنے لگا کہ میرا سفر ہے تو میرے سینے پر بندوق رکھ کر اس نے کہا کہ ہم یہ گولی داغ دیں گے تمہیں آتکوادی کہہ کر عزت چاہتے ہو یہ سو روپے فیس کے لو اور یہ پاسپورٹ یہ ٹکٹ لو یہاں سے کو چکر ہو جاؤ وہ کہتے ہیں میں نے آ کر جب ویٹنگ روم کے اندر دیکھا وہ بیاگ جس کے اندر مزید پچیس ہزار روپے تھے اور مزید ساز و سامان اور ڈاکومینٹ تھا وہ تمام کا تمام پولیس والوں نے چرا لیا تھا یہ ہے یہاں مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے مسلمانوں ان کی تہذیب ان کا تمدن ان کا کیریکٹر تم نکاح میں تم چہرے میں تم لباس میں اپنا کر میرے رب کی قسم کچھ نہیں کر سکتے قدم قدم پر ماریں گے یہاں میکو فیکٹری کے اندر کیا ہوا یہاں بنگلور کے اندر کیا ہو رہا ہے یہاں گروپن پانڈے کے نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوا میرے بھائی کچھ نہیں کر سکتے آ جاؤ جس بات کے لیے خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے جس بات کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو تم دنیا کے لیے نہیں تم نکاح کے اندر نام و نمود اور شہرت اور ریاکاری کی دعوت کرنے یہ تھرڈ کلاس کام ہے تمہارے پاس وقت کہاں ہے کہ تم شکرانے کو تم بلی کو تم جو ہے چکانے کرنے کو تم بفے سسٹم کو وقت دو تمہارا لمحہ لمحہ قیمتی ہے تمہارے وقت کی ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے قوم و ملت کے لیے تمہیں وقت کی ضرورت ہے ملک کو بچانے کے لیے اور ملک کے اندر جو ہندوتوا کی لہر دوڑ پڑی ہے اس لہر کو کہاں پڑے ہو شادی بیاہ کی محفل کے اندر رسوم کے اندر رواج کے اندر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ جس آدمی کے ٹرین پلیٹ فارم پر لگی ہو وہ آدمی فلم دیکھنے میں لگا ہے وہ آدمی غسل کرنے میں لگا ہے وہ آدمی میک اپ کر تعجب کی بات ہے کہ جس کا جو ہے پلیٹ فارم پر جو ہے ٹرین آ چکی ہو وہ وقت کو ضائع کرے سر پر موت آ چکی ہے سر پر حالات جو ہے اور خراب آ چکے ہیں اور ایسی ایسی حالتیں ہو رہی ہیں جو آنکھوں سے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ جانتے ہیں کہ اگر اسلامی کنٹری کو شمار کیا جائے دبئی اسلامی ملک سمجھا جاتا ہے وہ کوئی سیکولر ملک نہیں ہے وہ کوئی جمہوری ملک نہیں ہے وہ کوئی ہندوازم کا ملک نہیں ہے وہ کوئی بدھ مذہب اور عیسائی دھرم والوں کا مذہب نہیں ہے اسلامی کنٹریز اسلامی ممالک میں دبئی کا ایک اچھا خاصا مقام ہے دبئی دنیا کی وہ بستی ہے اور دنیا کا وہ ملک ہے جس نے غیروں کو خوش کرنے کے لیے تمام حدوں کو پھلان دیا دنیا کے سب سے قیمتی ہوٹل دنیا کے سب سے قیمتی کاٹا دنیا کے سب سے قیمتی شراب دنیا کی سب سے قیمتی بلڈنگ غیروں کو خوش کرنے کے لیے اس نے کتنے حدود کو نہیں پھیلانا حتیٰ کہ مسجدوں کی آزادوں سے غیروں کو تکلیف ہوتی ہے یہ سمجھ کر اس نے یہ کیا کہ مسجد کے اندر مائکرو سسٹم اس نے جو ہے مائکرو فون کا سسٹم لگا دیا کہ بڑی مسجد میں آزاد ہوگی ہر مسجد کے اندر ریسیور ہوگا اور اس سے صرف مسجد کے احاطے کے اندر آزاد ہو جائے گی غیروں کو خوش کرنے کے لیے کس نے یہ کیا یہ کیا کہ ابھی حال کے اندر ماہ سپٹمبر کے اندر ایک مسلمان نے وہاں پر ایک ہوٹل کھولی جس کے ایک سو ساٹھ کمرے ہیں اور جس کا ایک کمرے کا ادنا کرایہ چھ لاکھ روپے ہندوستان کے اور بڑا کرایہ اٹھارہ لاکھ روپے جس کمرے کا کرایہ چھ لاکھ سے اٹھارہ لاکھ روپے تک ہو وہ ہوٹل کتنی قیمتی ہوگی غیروں کو خوش کرنے کے لیے جب اس کا اس نے ادھاٹن کیا تو بار ہالی ووڈ کے فنکاروں کو حرامیوں کو اس نے دعوت دی اور اس نے وہ کام کیا پرستوں کو خوش کرنے کے لیے اور دنیا کے کتوں کو خوش کرنے کے لیے پٹاخا بازی کی آتیش بازی اس نے کی آتیش بازی کے اندر اس نے جو راکٹ لانچ کیا آسمان میں جا کر جب وہ پھٹتا ہے تو کھجور کے درخت کی طرح جو اہل عرب کی نشانی ہے اس طریقے سے آسمان میں کئی گڈھوں تک وہ بنا رہتا ہے اور چاند میں بیٹھ بیٹھ کر مری عطارت میں بیٹھ کر اگر اسے کوئی دیکھنا چاہے تو اسے وہ دیکھ سکتا ہے اتنی بلندی پر پچیس کروڑ روپے کا اس نے وہ راکٹ بنایا پچیس کروڑ روپے کا ایک ارب اس نے جو ہے ساٹھ کروڑ روپے ادھاٹن کے اندر اس نے خرچ کیا کیا کچھ نہیں کیا ہمارے اسلامی ممالک نے اور ہمارے اسلامی ممالک کے حکمرانوں نے ہمارے ہندوستان الم کمار جو سی آئی ڈی محکمے کا ذمہ دار افسر ہے میں نے خود سنا اس آدمی سے کہ اس نے اس کو بریانی کھلائی اور پھر تھپائی کہا میں جانتا ہوں کہ تم جو ہے مظلوم ہو اور تم اس جرم کے اندر مبتلا نہیں ہو ہم تمہیں بریانی کھلا کر بھیج رہے ہیں لیکن کیا کریں ہماری ڈیوٹی کی مجبوری ہے ہمارے اوپر احکامات ہیں اور ہم تمہیں تمہارے ذریعے سے انڈین مجاہدین کو اور دہشت گردوں کو پکڑنا چاہتے ہیں بتلائیے خود پکڑنے والے افسران کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ کام نہیں کر سکتے یہاں گلی گلی کے اندر ہمارے خلاف نعرے آج جو ہے بمبئی کے لوکل ٹرینوں کے اندر مسلمانوں پر دیوا جملے کہے جاتے ہیں داڑھی کے خلاف اور ہر مسلمان کو وادی زمین سے لے کر کے تک اس کے خلاف جب جو ہے اس چھ دسمبر کو بیجاپور کے اندر مسلمانوں نے بابری مسجد کی شہادت کے دن کہ جہاں برسوں سے سینکڑوں سال سے اللہ کی عبادت کی جاتی تھی خدا کے حضور سجدہ کیا جاتا تھا وہاں رام اللہ کی مورتی رکھنے پر کس مسلمان کا دل نہیں دکھے گا کس مسلمان کے دل کو ٹھہر نہیں پہنچے گی پہنچی اور انہوں نے اس دن کو یوم دیا ڈے بنایا اور اس کے اشتہار لگائے کیا اس سیکولر ملک کے اندر دل کی ڈالنا جرم ہے اس سیکولر ملک کے اندر احتجاج کرنا جرم ہے اس سیکولر ملک کے اندر اپنا حق منوانا جرم ہے وہ بھی کون سا حق بابری مسجد کے ذرے ذرے کو توڑ کر ممبر و محراب میں جہاں کل خال اللہ تعالی رسول کی سدائیں لگائی جا رہی گنجائش دی وہاں رام للہ کی مورتی رکھنے پر ایک مسلمان جو ہے احتجاج سدائے احتجاج بلند کرتا ہے یہ کہہ کر کہ اس پہ پاکستانی اسپیکر اور پاکستانی پوسٹر لگائے ایک سو بیس نوجوانوں کو قید کر دیا گیا اور بقرعید انہیں منانے نہیں دیا گیا یہ سلوک ہو رہا ہے مسلمانوں غیروں کی تفریح غیروں کے طریقے اپنا کر میرے رب کی قسم یہ تو خوش نہیں ہو سکتے نقصان یہ ہوگا کہ خدا کے عذاب اور خدا کے سہر کو ہم دنیا کے اندر مول لیں گے شادی بیاہ یہ اللہ کے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرو ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شادی محلوں کا کلیانہ منڈپ کا اور کرسچنوں کے ان کے شادی خانوں کو پیسہ دو گے یہ پیسہ لوٹ کر کہاں آئے گا کلیانہ منڈپ کا پیسہ اتنے فیصد وہ جو ہے سینا کو اور جو ہے بی جے پی کو دے رہے ہیں کہ تم ہتھیار لے کر مسلمانوں کو مارو تم اپنا پیسہ کلیانہ منڈپ میں دے کر گرودواروں میں دے کر غیروں کو دے کر اپنے ماں اور بہنوں کی آبروں کو لٹا رہے ہو اپنے بہنوں کا خون ندی کے اندر بہا رہے ہو اپنے نوجوانوں کو قید زندگی گزارنے پر مجبور کرنے کے لیے کیا ملتا ہے تمہیں کیا ملتا ہے کس نے کون سا تیر مار دیا کس نے کون سا کمال کر دیا حضرت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک مہاجر تھا بڑا حرسپتی آدمی تھا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد باراتی جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کے اندر ایک درخت میں چھپ کر بیٹھ گیا کہ لوگ میری تعریف کیا کریں گے اس نے عمدہ سے عمدہ اس زمانے میں جو بفے سسٹم تھا کتا سسٹم تھا جانوروں کا سسٹم تھا بے حیائی کا سسٹم تھا اس نے اس زمانے کے اندر کیا اور جب واپس جانے لگے باراتی تو ایک ایک روپیہ کا سکہ ان کو دیا اس زمانے کا ایک روپیے کا سکہ آج کے ہزار روپے کے برابر جانے جانے لگے تو کہا افسوس ہوا آدھا مجمع گزر گیا کسی نے میرا نام ہی نہیں لیا اب ایک جو ہے پالکی جا رہی تھی اور اس میں اس مہاجن کا تذکرہ ہو رہا تھا کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ میرے کام کھڑ گئے کہ اس کہتا کیا ہے تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہنے لگا اس نے ایک ایک روپیہ بانٹا ہے ایک ایک سکہ دیا ہے اگر دو سکے دے دیتا اس کے بعد کا کیا چلا جاتا دنیا میں کوئی تعریف نہیں کرتا الٹا گالیاں دیتے ہیں حرام کا مال رہتا ایک دکان سے اتنی کمی نہیں ہوتی ایک بلڈنگ سے اتنا کرایہ نہیں آتا حرام کا کوئی اور کام چوروں کا سر پکڑتا رہے گا بچوں کی دلالی کرتا رہے گا خرچ کر کر گالیاں کیوں سنتے ہو حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا شادی بیاہ پر روپیہ پیسہ خرچ کرنا ایسی جو ہے ایسی دولت ہے اور ایسی ایسا سودا ہے کہ جسے آئندہ بیچا بھی نہیں جا سکتا وہ جھوٹی شہرت ہے جھوٹی شہرت کے لیے اور جھوٹے نام و نمود کے لیے آپ نے دعوتیں کی آپ نے کی آپ نے نکلاوا کیا تو فرماتے ہیں یہ شہرت آئندہ بیچی بھی نہیں جا سکتی خریدی بھی نہیں جا سکتی کسی سے جا کر کہے صاحب تم میری بیٹی کے شادی میں آ کر تین تین مرتبہ کھانا کھائے آج ضرورت ہے ذرا دو سو روپئے جوتا نکالے گا یہ تو شادیوں میں کھلانے کا رواج ہے کھلا کر تو جو ہے مجھ سے روپیہ مانگتا ہے یہ کچھ نہیں ہو سکتا بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہے رشتے داری بھی کوئی چیز ہے زمانہ بھی کوئی چیز ہے نہیں جب شریعت اور اللہ رسول کے احکامات زمانے زمانے سے پنگا لے ہمیں کو تلاش دینا پڑے گا ہمیں دنیا کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں خاندان قبیلے کو تھوکنا پڑے گا اگر کوئی کہے میں جا کر اپنی نماز پڑھ لیتا ہو میں کیمرے میں آتا نہیں میں کھانا کھاتا نہیں صرف ان لوگوں کا دل رکھنے کے لیے آخر گزر صاحب ہے آخر ساڑو صاحب ہے آخر سالے کی بیٹی کا مسئلہ ہے اور رشتے داری میں کوئی چیز ہے نہ جاؤ دل ٹوٹ جائے گا نبی کا دل ٹوٹ جائے فاطمہ کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہو جائے علی کا دل جانوروں کے پنجوں تلے روتا جائے کبھی نے تجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں داڑھی بڑے ساڑو کی پرواہ ہے داڑھی بڑے سالے کی پرواہ ہے یاد رکھ یاد رکھ کہ اگر تو اس محفل کے اندر گیا اور یہ سوچ کر میں اپنی نماز پڑھ لوں گا میں فلم میں نہیں آؤں گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا خالی جوڑوں کو پردے کے ساتھ لے جا کر وہ تحفہ دے کر نیوتا دے کر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے ارجمن حضرت نے لکھا کہ شادی کے موقع پر نیوتا دینا حرام ہے شادی کے موقع پر یہ جو روپیہ دیا جاتا ہے پیسہ دیا جاتا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب زندہ ہے فون کر کر پوچھیے لیے آن لائن نیٹ پر آپ سوالات کے جوابات دیتے ہیں ان سے فون کر کر پوچھیے معلوم کیجیے حضرت نے نیوتے کو حرام لکھا ہے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نیوتا قرض ہے یعنی قرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میری بچی کی شادی کے اندر دو سو روپئے دیے تو آپ کی بچی کی جب شادی ہوگی تو دو سو روپے دینا میرے اوپر واجب ہو گیا حضرت نے لکھا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے ترکے میں جن لوگوں نے نوتا دیا ہے ان کو میرے میں ترکے میں سے پیسہ لے جانا پڑے گا بڑے سخت احکامات ہیں کہاں کی مصیبت کہاں کی یہ بنا ہے آپ یہ کہہ کر بچ نہیں سکتے کہ بھائی رشتے داری بھی کوئی چیز ہے میں جا کر بچ کر آ جاؤں گا حدیث کے اندر اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایک فرشتوں کی جماعت کو ایک علاقے کو برباد کرنے کے لیے بھیجا فرشتے جانے لگے اس گاؤں کو برباد کرنے کے لیے اس گاؤں پر اللہ کا عذاب لانے کے لیے دیکھا کہ دو آدمی بڑے بڑے کار ہیں داڑھی والے ہیں گزار ہیں جو آپ نے دل میں سوچ رکھا اتنے سارے بیان کے بعد میں داڑھی والا بھی میں پرہیزگار بھی میں کھانا کھاتا بھی نہیں میں چوروں کو پردے کے ساتھ رکھ کر جا کر خدا کر رہا لارو تو آخر شادی میں شرکت کیا بری بات ہے رشتے داری بھی تو کوئی چیز ہے سنو یہ واقعہ جب ان دو بزرگوں کو دیکھا دو اللہ والوں کو فرشتوں نے دیکھا کام کرے اللہ یہ بستی اجڑے گی تو یہ دو لوگ بھی مر جائیں گے اور یہ دو لوگوں کا کیا ہوگا ٹھکانا کیا ہوگا گئے اللہ کے پاس اے اللہ اس بستی کو اجاڑنے کا آپ نے حکم فرمایا اور اس بستی کے اندر دو آدمی بڑے پرہزگار ہیں میرے رب نے کہا اس بتی کو اجاڑنے کا کام اور اس کے اجاڑنے کی ابتدا اور اس پر عذاب لانے کی شروعات انہی دو بندے سے کرو انہی سے شروع ان کو پہلے مارو کہا کہ یا اللہ یہ تو تحجد گزار پرہیزگار کہا برائیاں ہوتی تھیں یہ دیکھ کر خاموش ہو جاتے تھے اگر یہ روکتے تمہارے میں ہمت ہے ہمت ہے جاؤ روکو کیا میرے کو روکو جاؤ روکو حدیث میں آتا ہے جو آدمی ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے جو آدمی زبان سے روک سکتا ہے وہ زبان سے روکے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں جاؤ روکو کیا مرے کو جاؤ اپنے زبان سے کہو یہ نیوتا دینا حرام ہے یہ ویڈیو کشی حرام ہے یہ رکیوں کا لباس حرام ہے یہ عورتوں کا آپس میں حسد کرنا حرام ہے یہ عورتوں کا آپس کے اندر ایک دوسرے کو دکھاوا کرنا ہے ہمت نہیں ہے تو چاہتے کیوں یہ نہ سمجھو کہ ہم جا کر بچ کر آ رہے ہیں کوئی پانی پر چلے اور پانی پیر پر نہ لگے حدیث حدیث کے مطابق اس جو ہے شادی کی محفل پر عذاب آنا ہوگا داڑھی والے تج سے ابتدا کی جائے گی ملا حاجی تج سے ابتدا کی جائے گی کہ کمی نے دیکھ رہا تھا برقع والی ہوشا والی تجھ سے ابتدا کی جائے گی کمی نے عورت دیکھ رہی تھی کہ دودھ پلاتی بہن کا وہ غیر جو ہے مرد جو ہے ویڈیو کشی لے رہا رہا تم نہیں جانتے آج یہ لوگ جیسے مکس گانے بناتے ہیں اور مکس فلم بناتے ہیں انہوں نے مکس سیکس جو ہے فلم بنایا ہے یہ جو غیر مسلم لوگ یہ جو شادی بیاہ کے اندر آ کر ویڈیو گرافی کرتے ہیں اس میں لڑکیوں کی جو ہے فلمیں چھانٹ کر کسی لڑکی کو جھکتا ہوا کہ کوئی لڑکی جو ہے کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہی نہیں کوئی لڑکی کسی لڑکے کو ملتی ہی نہیں وہ شادی سے وہ لے لیا وہ شادی سے وہ لے لیا ان تمام کی ریمکس ایک فلم بنائی اور یہ تمام کتے رات میں شراب پی کر ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں تمہیں شرط نہیں آتی حیا نہیں ہے کہ تمہاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ یہ کافر لوگ ویڈیو گرافی کر کر کیا سلوک کر رہے ہیں ہمت جاؤ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو آدمی طاقت رکھے وہ ہاتھ سے روکے اور جو آدمی طاقت رکھتا ہے وہ زبان سے روکے جو بالکل آخر درجے کا ہو دل میں برا رکھے اگر دل میں برا رہتا تو جاتا ہو آپ بری جگہ جاتے ہیں آپ گندی جگہ جاتے ہیں جب جانا پسند نہیں کرتے تو ایسے خدا کے اذاف کی جگہ خدا کے شہر کی جگہ کرنا بھی برا ہے اور ایسی محفلوں کے اندر شرکت بھی ہوئی ہے ایسی محفلوں کے اندر جانا بھی اپنے آپ کو خدا کے عذاب کی دعوت دینے کے مترادف ہے یہ نہ سمجھو بھائی یہ دوستی کا حق ہے یہ بیٹیوں کا حق ہے یہ جمی کا مسئلہ ہے یہ یہ سب آخرت میں نہیں چلے گا آخرت میں جو چلے گا اللہ رسول قرآن نے کیا کہا حدیث نے کیا کہا چلے گا شادی کو ایک ایک ایک عذاب بنا رکھا ہے ہے جو مصیبت بنا رکھا ہے کتنا کتنا کتنا آسان آسان آسان شریعت نے بنایا کہ ایک روایت میں آتا ہے میں نے آپ کو کئی مرتبہ اس کا حوالہ دیا کہ ایک صحابی کو ایک لڑکی پسند آ گئی وہ ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے ان کو حیا آئی کہ ڈائریکٹ جا کر ماں باپ سے تیری بیٹی دے دے میں نکاح کر لوں تو انہوں نے اچھا طریقہ یہ سمجھا کہ دوست کو کہلوا کر بھیجا کہ جاؤ بھائی تم جا کر وہ ماں باپ سے لڑکی کے کہو کہ میں رشتہ مانگ رہا ہوں اور ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں وہ گیا لڑکا لڑکی بالغا ہو تو لڑکی کی اجازت لینی ضروری ہے تو ماں باپ نے لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی فلاں کا رشتہ آیا ہے کیا تمہیں منظور ہے سچی پاک نیت والی لڑکیاں تھی انہوں نے کہا اس بچی نے بتایا ابا حضور بات تو صحیح یہ ہے وہ لڑکا پسند نہیں ہے اس لڑکے نے جس لڑکے کو پیغام دے کر بھیجا ہے مداوت بنا کر بھیجا ہے اور میسج دے کر اس یہ لڑکا چاہے تو میں نکاح کر لوں کتنی سادگی تھی ماں باپ نے کہا کہ بھائی دیکھو بچی تو یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے پیغام دیا اس کا رشتہ منظور نہیں ہے اور تم سے میری بچی نکاح کرنا چاہتی ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے الحمدللہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے وکیل منگاؤ گواہ منگاؤ نہ ماں کو بولا نہ باپ کو بولا نہ روکتے چپے نہ پنڈال لگا نہ دعوت لگی نہ بفے سسٹم نہ ہلدی نہ مرچی بس اتنا آسان شریعت نے کیا اتنا آسان کیا گئے تھے پیغام دوسروں کا لے کر نکلے گھر سے اسی لڑکی کے دلہا بن کر باہر آئے اور آ کر جو ہے وہ دیکھا کہ رو رہے ہیں ساتھی نے پوچھا چھوڑو بھائی ایک لڑکی نے تو ہزار ملتے رونے کی کیا بات ہے نہیں یار اس سے بھی برا قصہ ہو گیا کہا کیا ہوا کہا اس لڑکی نے تیرے رشتے کو ٹکرایا اور مجھ سے اس نے نکاح کر لیا تو پھر یہ رونے لگے معاف کرنا میرے یار اللہ نے جوڑی تیری بنائی اور ہاتھ میں مانگنے چلا گیا تھا نیت ادھر سے بھی صاف تھی نیت ادھر سے بھی صاف تھی اور کس طریقے سے نکاح ہوا کرتے تھے کس طریقے سے شریعت سے نکاح کو آسان کیا تھا ایسے نکاح رحمت والے برکت والے مزے والے جنت میں حدیث پاک میں آتا ہے حضرت علی اور حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا محل میں بیٹھ کر میاں بیوی کے مزے لے رہے ہوں گے حوروں میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو دنیا کے سچے میاں بیوی کے جوڑے میں آئے گا تم نے نہیں چکا بند جو یہ کر رہے ہو غلامی کر رہے ہو تم کہتے ہو ہزاروں میں میری بیوی اچھی آخا فرما رہے ہیں کہ لاکھوں کو میں نے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا آخا سچے ہیں میں اور تم جھوٹے ہو جو ہم یہ کہتے ہیں میری بیوی سچی میری بیوی اچھی میری بیوی ہم وہ حالت ہے ہم وہ نکاح کر کے دیکھیں اور بتائیں تو پھر قرآن کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً نشانیوں میں سے اور رب کی علامتوں میں سے یہ نشانی یہ ہے اس میں تمہیں سے تمہارے جوڑے بنائے اور اس لیے بنائے لسن کلو الحا سکون کی زندگی وہ جانا پہنا تم ان میں مبت اور رحمت کو اللہ نے پیدا کیا یہ مبت یہ رحمت شریعت سے ہٹ کر نکاح کرنے والے کو مل نہیں سکتی ایک مرتبہ جو ہے اپنی اولاد کا نکاح کر کر دیکھو ایک نکاح پیالس میں بھی کیا ایک نکاح گلستان میں بھی انفینٹری ہال میں بھی اور بڑے بڑے قیمتی جو ہے سنٹر گردواروں ایک نکاح اللہ کے لیے حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے طریقے پر کر کر دیکھو آپ پھر دیکھو یہ جو ہے آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد کتنی سکھی زندگی گزاریں گے کتنی مزے کی زندگی گزاریں گے آج رونا رو رہا ہے انسان رونا رو رہا ہے کمائی میں برکت نہیں زندگی میں مزہ نہیں زندگی ایک عذاب ہو گئی میں مرنا چاہتا ہوں میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں ماں اولاد کو کوستی ہے خدا جو ہے چٹ پٹا بلا لے مرتی گھر سے لوٹتا ہے خدا روڈ کے اندر چٹنی کر دے قرآن کہتا ہے لسن گنو الیہ وجالا بین آپ کہ نکاح اس لیے ہوا نکاح اس لیے ہوا کہ دو بدن ایک جان بن جائے دو دل ایک دھڑکن بن جائے عورت بیوی کو بوسے نہیں یہ کوشش نہ کرے آخر وقت میں گھر میں جائے پہلے وقت میں گھر سے نکل جائے بیوی بوجھ بن جائے بیوی عذاب بن آزاد قرآن قرآن یہ مسلک والی کتاب نہیں یہ کسی تنظیم اور جماعت کی کتاب نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے وہ آیا وَرَحْمَةً اس نکاح سے اس نکاح سے رحمت اس نکاح سے سکون یہ نہیں کہ بیوی کو یہ نہیں کہ شوہر بیوی سے دور رہنے کی کوشش کرے بیوی کو پرانی کہے حضرت خامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیوی جب پرانی ہوتی ہے تو اما جان بن جاتی ہے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر نکاح کرتے ہیں یہ بیوی ان کی اما جان بن جاتی ہے بجائے بیوی کا لطف حاصل کرنے کے مزے حاصل کرنے کے اما جان بن کر بیوی کے پیر تاپنے لگتے ہیں لذت الحا یہ سکون کے خلاف ہے یہ مبدت کے خلاف ہے یہ رحمت کے خلاف ہے یہ مسلمان دنیا میں ایسا کھاوڑ بنا کرتا ہے کہ پیسے دیکھ کر خدا کی رحمت کو ہٹا رہا ہے ان نکاح ہی برکا ایسا روحا برکت والا وہ نکاح پیسہ ہی خرچ نہ ہو اور یہ مصیبت یہ پیسہ جتنا لگائے گا اتنی رحمت اس میں دور ہوگی روپیہ جتنا لگائے گا اتنی رحمت اس کی دور ہوگی اللہ نے جنت کو سستا کیا ہے اللہ نے دنیا کو مہنگا کیا ہے روٹی اللہ نے لکھ دی ہے اللہ نے شراب کو نہیں لکھا اللہ نے بیت الخلاء میں ماربل اور کڑپے کے پتھر کو اور جو ہے تاج محل کے پتھر کو نہیں لکھا مرو جہاں پیشاب پڑتا ہے قیمتی پتھر لگاؤ اور چھ لاکھ سے لے کر اٹھائیس لاکھ روپے تک جو آدمی کمرے دبئی کے اس روم کا کرایہ دیتا ہوگا اسے نیند کہاں سے آتی ہوگی وہ نیند الگ ہوگی جو ہمارے نیند سے مختلف ہوگی وہ کھانا پیٹ میں جانے کے بعد گلاب جامن بنتا ہوگا یا پہانا بنتا ہوگا وہ شراب اور وہ مشروب اور وہ شربت پیٹ میں جانے کے بعد ہمارے اور غریبوں کے تو پیشاب بنتا ہے وہ اٹھائیس لاکھ روپیہ دینے والا اسے روح افزا بنتا ہوگا نا اور اسے جو ہے پہانا نہیں بنتا ہوگا فن وہ ہفتہ ہوگا وہی ہے سب سوتے ہیں سب کے لیے ایک دعا ہے کیا اللہ عما بیس کا امو تو مر رہا ہوں اب مر گیا مرنے کے بعد جورو جورو نہیں اولاد اولاد نہیں بلڈنگ بلڈنگ نہیں جھوپڑی جھوپڑی نہیں سلم سلم نہیں اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ نہیں چھ لاکھ لاکھ اٹھائیس روم روم سو گئے کہاں گئے بلڈنگ ہم بند کر کر دیکھو کہاں گئے جسم کا قیمتی کپڑا وہ سننے کا چمچ وہ چاندی کا پیالہ کہاں گیا اللہ بھی کا ابو تو مر گیا میں مر گیا قبرستان کو دیکھتے ہو کیا کہتے ہو یا اہل القبور انتم سلفنا سلخنا بالاثر تم چلے گئے پیچھے آ رہے اثر کسے بولتے ہیں نقش قدم پر چلنے والے کو ان شاء اللہ بکم حکومت السلام علیکم یا اہل القبور السلام علیکم ہم تمہارے پیچھے آدمی جب چلتا ہے تو چلنے کے پنجے کے قدم زمین پر پڑتے ہیں یہ کتنے سال رہتے ہیں صاحب سالوں رہتے ہیں یہ کتنے مہنے مہینوں نہیں دن نہیں گھنٹوں نہیں منٹوں رہتے ہیں ابھی آپ نے قدم رکھے ہوا کا جھونکا آیا وہ قدم کا نشان چلا گیا تو شوہر کہتا ہے بیوی کو تمہارے مرنے کے بعد میں زندگی نہیں میں تو بتایا کہ کیا ہوا جو رو مر گئی یہ کیوں ایسا دل لگاتے ہو اولاد کے لیے ایسا کیوں مرتے ہو دعا کیا ہے قبرستان کو دے کر انتم سلب چلے گئے منہ بالاثر اثر تمہارے جنازے کے جو فنگر پرنٹس ہیں فوٹ پرنٹس ہیں قدم کے نشانات ہیں ان پر ہم آ رہے ہیں ان پر ہم آ رہے ہیں سلام جواب آ کر ہم خبر پا پالیں گے سلام کرنے میں اور جواب دینے میں کتنا وقت ہے کتنا وقت السلام علیکم میں آج بولیا تین مہینے کے بعد ان کی مل والے کو وعلیکم السلام خطر دیوانہ بولے سلام والے کو السلام علیکم یا حضرت نبی نے سلام سکھایا اور حدیث میں آتا ہے سلام کرے تو سلام کا جواب دینا واجب خبروں سے جواب کب مل رہا ہے فوراً ہم جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں بیوی پہلے چلی جائے شوہر پہلا چلا جائے یہ زندگی کے تیس سال یہ زندگی کے تیس سال حدیث کہتی ہے کہ جیسے ہم اپنی بیوی کو اپنی ماں کو کاندھے پر جنازہ رکھ کر لے جا رہے تھے تو جو قدم کے نشانات ہیں وہ بس دے نہیں پائیں گے کہ ہم اپنی ماں سے جا ملیں گے ہم اپنی بیویوں سے جا گے یہ ترجمہ دیکھو ہم تم تم ہم سے پہلے چلے گئے بل اثر تمہارے پیر کے قدموں سے ہمیں تم ڈرو نہیں السلام علیکم وعلیکم السلام آ کر ہم پالیں گے اتنا ہی فاصلہ ہے سلام وعلیکم السلام کے درمیان اتنے حفاظت اتنے کھامڑ پڑا اور اتنی بے وقوفی کی زندگی جورو کی غلامی دنیا کے کتے پیسوں پر ہے کتے نے کاٹ رکھا ہے حالات بڑے نازک ترین ہیں صاحب ہندوستان کے کافروں کو باؤلے کتے نے کاٹ لیا ہے بامبے کے چھبیس الیون کے بعد اب وہ جسے چاہے ملا کو مولوی کو داڑھی والے کو فاطمہ کو سوریا کو عائشہ کو یہ کاٹنا چاہتا ہے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ سیکولرزم کا جمہوریت کا نعرہ لگائیں اور ہندوستان سے محبت ہونے کا ہم خامخواہ کا سروت ہم تو ہیں ہمارے اکابرین نے جامع شہادت ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ ہے ملک کو برباد کرنے والے ملک کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والے ملک کے گردوں کا سودا کرنے والے سپاہیوں کے خون کا سودا کرنے والے یہ ہیں کہ دہشت گردوں سے رشوت لے کر سرحد پار دہشت گردوں کو ملک میں آنے کی اجازت دینے والے ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے دین پر چلنے کا اس راستے کو چھوڑ کر الحادی سبیلی ادو اللہ اللہ بصیرتی ادا و منصبانی و سبحان اللہ و سبحان اللہ میرا اللہ کہتا ہے اے محمد صاحب اللہ کہہ دو ہادی سبیلی ادو اللہ یہ دین کا راستہ ہے یہ اسلام کا راستہ ہے میں اس کی طرف بلا رہا ہوں دیں گے یہ گمراہ کر دیں گے یہ تمہیں مدینے سے دور کر کے رکھ دیں گے یہ مکے کی تحقیق کا جو تمہارے جسموں سے نکال کر رکھ دیں گے یہ تمہیں مہنگائی کے عذاب کے اندر دہشت گردی کے ناروں کے اندر مبتلا کر کے رکھ دیں گے تم ان کی طرف دیکھو بھی نہیں تم ان کی طرف نگاہ بھی کرو نہیں ہمارا قبلہ مکہ ہے ہمارے دلوں کی دھڑکن بنی چکے ہیں اور تم نے وعدہ کیا ونحن بالاثر تمہارے قدموں کے نشانات پر ہم آ رہے ہیں اس چھوٹی سی زندگی میں اتنی بڑی بکاریاں میرے بھائی یہ عقل اس کو گوارا نہیں کرتی عقل اس کو گوارا نہیں کرتی میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا گزشتہ جمعہ یہ جو مہنگائی کا عذاب پوری دنیا کو اپنے چپیٹے میں لے رکھا ہے اور پوری دنیا کو اپنے گرفت میں لے رکھا ہے مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے مسلمانوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں جب اس مضبوط کی گہرائی میں گیا تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس مہنگائی کے عذاب سے بچنے کی ایک ترکیب یہ ہے کہ آدمی فضول خرچی سے بچے اور شادی میں فضول خرچی ہوتی ہے اسے لگا کر ہم یہ عنوان کو کہہ دیں لیکن یہ عنوان اپنے اندر اتنی اہمیت رکھتا ہے اتنی اہمیت رکھتا ہے میرے رب کی قسم اگر چاول دس روپے سے دو سو روپے بھی ہو جائے ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے سونا کا بھاؤ آسمان کو چھونے لگے زمین کی قیمت چاند سے زیادہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہم جس پر ایمان لائے ہم نے جس کتاب کو تسلیم کیا ہم جس دھرم کے مارنے والے ہیں وہ دھرم وہ مذہب ہمارے لیے کیا تعلیم دیتا ہے اور ہماری زندگی کے اندر کون سی راہیں پیدا کرتا ہے اس کو مستقل عنوان ہم نے بنانے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اپنی اسی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان معاشرے کے اندر جو بیجا رسوم اور رواج ہیں اس کی اصلاح فرمائے اللہ تعالیٰ امت مسلمات کی مجاہدوں کی مدد فرمائے نصرت فرمائے اللہ تعالیٰ کے حوصلوں کو فرق فرمائے اللہ ایمان اور اسلام اور ان کے ماننے والوں کو بلند فرمائے آمین باپ الحمد للہ